افسوس ہے ہمیں تو بہت شرم آ رہی ہے آپ ننگی باتیں کرتے ہیں میں نے کہا واقعی یار اس بغیرت کو اپنی ننگی بیٹی جو نظر نہیں آتی تو آج ننگی کے خلاف جب بات کریں گے تو بیچارہ یہ بہت شرم سار پانی پانی ہوتا ہے اور کہتا ہے افسوس ہے یار ننگے کا لفظ منہ پر لا رہا ہے بہت بے شرم ہو گئی یعنی دوسرے لفظوں میں کفر برائی کرتے ہوئے یہ لانتی کبھی نہیں شرماتے جب کفر برائی کے خلاف بات کی جائے تو پھر شرما جاتے پھر مہذب بن جاتے یعنی دوسرے لفظوں میں میرے بھائی شاہ صاحب کہتے ہیں فرنگی ترقی کی جب ہم دیسی شرح کرتے ہیں تو یہ بیچارے کہتے ہیں بڑا بدتمیز ہے کیا کہتے ہیں کیا مطلب کہ اگر وہ فلم میں ڈانس کر رہی ہے ناچ رہی ہے جب پی پا رہی ہے تو اسی صرف این چا گل کریے انہوں شرم نہیں آتی ہے ہے ایک کنجرا کا ٹولا آدھ لگ تیرے نال بات نہیں بولنا ہی کون تیرے تمیز کو نہیں بولیں گی پتہ نہیں کتنے آئے تھی ایڈے پہ ہو لوگ چلو ہے مسیح تو کٹے نو جا رہے گا یا صرف سیدھی جا لیا سی بغیرت نہیں کتی کا بچہ اس لیے غیرت نو یاد کرتا جس جی بابا جی وہ چھاننی مار مار کے انہیں مارے تو مینو اس حد تک بندے آن کے دستے نے اللہ میری تو اللہ کہ ستنا ہی رہ اویئنیاں ہوں اتنے چڈ آئیے اس کنجر نو کوئی فکر نہیں اچھا اتنے اتنے ہوں ذرا میں اس قوم دی شرم حیات شریعت پابندی تے پردے دار ہون ہون دی دی نا غیرت مند ایک گل کرن لگا بہت دور تک پہنچ گئے اسی مسئلہ پوچھتے نا میرے کو عام کئی بندے تے کئی کو بھی پوچھتے ہوں گے ہو کو بھی کہ جی عورت مر جاوے تے غیر بندہ انہوں کندھا دے سکتا تو میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ یہ تمہارا تقوی کمال ہے اس کو کہتے ہیں کتے والی پرہیزگاری کہتے ہیں جی کتے والی پرہیزگاری کیا ہوتی ہے میں نے کہا شیخ جامع رحمہ اللہ نے لکھا ہے کتے کی پرہیزگاری کیا ہوتی ہے کہ ہر گندگی میں ہر گندی نالی میں مردار میں گھسا پھرتا ہوتا ہے ایسے نا لیکن جب پیشاب کرنے کی باری آتی ہے ٹانگ اٹھا لیتا ہے کہیں نہ پڑ جائیں سمجھ نہیں چ لگا فرد گند چ ماردا مارتا ہے ہر پلیتی چاری ہے ہر پلیتی کھبیا پھرتا ہے ہر پلیتی یاری ہے بابے ہوئی جدو پیشاب کرنے کی واری آ لاتا چپ لینے نے مت چھٹے پایا جان پرہیزگاری فرق نہ آ جائے میں چیک بلا ہوا پرہیزگاری لانتی اگلے دن میں لطیفے کی گل ہے میں گجرا والے جا رہا ادھر جا رہا تھا سیال کورٹ کے اتنے نماز دور کا وقت ہو گیا تو میں نہ جان کے نا لٹرین نہ بڑھیا والے میں ادے وڑ گیا کیونکہ سانو چھیڑ خانی نال دین دسنا پہلے جان کے چھیڑو وہ اگوں چیڑن گے اسی پھر گل کر لو میں جان کے ادے وار گیا شرمیلیاں بیبیاں پاکاں دو آ گئی پگ رکھی باہر جد رک لیا ادھر ترا گئی ہے بھائی ادھر آیا کرتا بھائی ادھر آیا کرتا بھائی ادھر آیا کرتا میں کیا بھنا شانہ بشانہ چلن رہے ہیں شانہ بشانہ چلن رہے ہیں برخے لا کے پرا مارے نے باقی آ وکھرے رکھنے نے حضرت صاحب انہوں ہوں لکن نو تھا نہ لبے سر تر کلا کتے والے تکوے نے واہ دیوانہ تے ہر ہر گندگی بےغیرتی دے اڈے تے جھولی چ بائی کھڑا کتے دا پتر لیٹرین وکرا بنائی کھڑا ہائے ہائے میاں اے قوم پتہ نہیں اساں کی بن گیا ہاں، کی بلائیاں میں تے سمجھ نہیں لگدی تے برالر مولاں دی وی اخیر ہے جدوں بھی گل کردا ہے حضور دے دیوانے مستانے پروانے عاشقاں ذرا اچھی بول سبحان تکری فیس لے جائز میں جی، میرے کو فتوا جی سننا ہی نا یہ ہاتھوں پلو دے تکریر سننی پھر بھی جائز اوتری تینوں خدا اقل دے شرح کی سمجھ ہوگی تو پھر یہ پلو دکھان روپئے دے تک میرے ایمان دی قیمت بہت زیادہ ہے لاکھ روپیہ نہیں میں پاگل نہیں کہ تینو میں بلا لوا دیا پترا تین اپنا تینوں بلا کے اپنا ایمان ضائع کرا جی اس بدھو قوم نو اقل مت ہوا سارے لگی گل پاگ لو کی سمجھ کوئی نہیں شرح کی سمجھ کو میں کہ دوسری گل یہ کوئی گل کفر نہ کرز ہو کر صرف جڑے لفظ بول ہیں نا اپنی غوث پاک دیا علی دیا علامہ نبی پاک دیا مستانیا میں صحابہ کرام دی زندگی اولیاء اولییا پڑھیے جنہ دی زندگی سڈے بہترین نمونہ ہے میں نہیں ویکھیا کسے تھان تے انہاں دے تعریف دے کلمے کہ انہاں بولے ہومن اپنے انہیں آخیا ہوئے آشق دیوانیا پروانیا مستانیا بخاری شریف میں ہے غالباً خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں تیس صحابہ کو میں نے دیکھا وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں منافق تو نہیں ہم وہ منافقت کا خطرہ کرتے ہیں ہم عاشق ہونے کا یقین رکھتے ہیں اور میں کیا بدھوا آپ کفر دی غلامی بدترین پھنسے پائیں ہر برائی دو پتہ نہیں سڈے واسطے کی کرے گی تے کی سڈے اشر ہونا ہے جا گے اتنے کتے کا پتر ملا کو تھوڑا چلے گا اتنے فرشتے نے رب کا حکم ہے فرشتے کوئی بھی ایسا کام نہیں اپنا کام نہیں چھڈیا جیڑا جہنم نو فرد نہ کرتا سڈے سے کفر تک اندر وسائی دیکھے کیوں کہ جی میں پہلو سمجھا گیا کہ کفر کے نظام سمجھ رہے اس دے باوجود ہوں جدو اس حال تے پہنچ گئے ہوں ایک بندہ ذرا سنیا جی ایک بندہ ٹی وی تو لے ٹی وی اس طرح دیا کوئی پانچ سات موزی مرد مبتلا ہوئے تے مرن والا ہوئے تو انہوں حکیم صاحب آخے اٹھو پہلوانا ذرا اچھی بول تیرے نال دا رستم کتھے لبنا ہے ذرا اچھی بول پتہ نہیں انی طاقت کتھوں لے آندی ہوں میرے اندر بھی نہیں ذرا اچھی بول یہ صاف یہ مطلب ہے کہ یہ اگلی گل یہ کرنا چاہتا ہے بھی منجی کا چھتی بندوبست کر لو بابے لابے آئے کہ ہور مطلب سچی دسو گڑا بو بھی حکیم آ انہوں یہ آخر سی پا جی اے پرہیز رکھ ایسے چاہیے تین خبردار نیڑے نڑے تو مر جانے اللہ تعالیٰ بس تینوں سکھ دے تو میں دوائیاں کر دیا تو میری جی آخا تینوں کرنی پینی تو بس ہوں حال بڑا نازک ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا ان شاء اللہ خیر ایڈا دل بھی نہ تو جو آخ رستما ساری دنیا تیرے اگے کمزور ہے تو واحد پر زور تیرے نال کا کتنے لبنا غرض ہے کہ جب مریض کو اس کے صحت صحت مند اور تندرست ہونے کے بہلاوے دیے جائیں گے تو وہ تو بیڑا گرک ہو جائے گا اس کو اتنا احساس تو دلاؤ کم از کم تو مریض ہے ایک ساڈا اونج کھ نہیں رہا اتوں لہنتی آشک بھی توں ہے پروانہ بھی توں ہے مستانہ بھی توں ہے دیوانہ بھی توں ہے سرکار دا تیرا رسول دا سارا کچھ دیوانے ہیں ٹٹو انگریز دے دیوانے بن گئے رسول دے دونوں مان دس اساں تے آپے تڑ جانا جڑے تو بندے دے پتراں والے کام جے چار پہلو کرنے وی سن او وی چھڈ دتے مولوی دے پہلو ہی آ جاندا سرکار دے عاشق ہے ہی اسی اسی دے پروانے روس پاک میرا بزرگاں نے دی دیکھو میں اگر میں جناب کے ساتھ مخاطب جتنا دیر رہا ہوں میں آپ کی تعریفیں ہی کرتا رہتا اپنی بھی تعریفیں کرتا رہتا ہم ایسے ہیں ماشاء اللہ مسلمانوں جنت میں اور ہمارے اندر صرف ایک گھٹ رہ گئی ہے سچی دسو تمہوں کچھ لبنا سی پیو حال ملا جیتی کہ بس ایک گٹھ رہ گئی تیرے مرن بھی دیر بوئے کھلے ہیں معلوم ہوا ان لائنوں کے یہ الفاظ ہی اس قوم کی تباہی کے لیے کافی ہیں بدھو قوم نو ہو گئے تو بزرگ لوگ فرماتے ہیں اس کو اپنا راہبر سمجھو بنا لو کہ جس کے دل میں گندگی کے خلاف اتنی اپنا ہر برائی اور کفر کے خلاف اتنی نفرت ہو جتنی گندگی سے ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ کہ لوگ اس کے لیے بہانے بنائے نا اس کو بہانے تراش کے دیں کہ یہ کرو یہ کرو گندے گنا کر لو تو وہ کہ نہیں یہ دل ہی نہیں مانتا میرا کر رہا اللہ قرآن اللہ جل شان و قرآن پاک میں فرماتا ہے میرے محبوب کے صحابہ یہ میرا احسان ہے تم پر کہ اللہ تعالی نے تمہارے دل کے اندر کفر فسوق اور اسیان گنا بدکاریوں کو انتہائی ناپسند کر دی بنا دیا انتہائی ناپسند بنا دیا کہ تمہارا جس طرح گندگی سے نفرت ہوتی ہے اس طرح تمہیں کفر اور برائی سے نفرت ہوتی ہے کیسے عجیب ملا ہیں جو کفر اور برائی کے لیے خود بھی راستے ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کو بھی تلاش کر کے دیتے ہیں کہ اس طرح کر لو تو ہو جاتی ہے اس طرح کر لو تو کوئی ارد نہیں پیر بھی اسی بہانے تلاش کرنے میں بیٹھے ہوئے کہ نہیں ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم ابتدان دشمن نظام کے ہیں کفر کے ہیں پہلے پھر یہودیت کے ہیں پھر نظام یہودیت کے ہیں پھر تہذیب یہودیت کے ہیں پھر تعلیم یہودیت کے ہیں کہ تعلیم کیونکہ ان سب کا وسیلہ بنی ہوئی ہے تعلیم ہی بنیاد ہے میں آخری ایک تبصرہ یہاں پر پیش کرتا ہوں ہاں اس کے اندر پر سارا کچھ آ بھی جائے گا میرے ہاتھ کی طرف دیکھنا آخری تبصرہ ہے یہ ایک ہوتا ہے پہلے نمبر پہ تعلیم ہے پھر ذہن ہے پھر بندہ ہے پھر ماحول ہے پھر نظام ہے یہ ترتیب ٹھیک ہے یا غلط ہے پہلے کیا ہے پھر ذہن پھر بندہ پھر ماحول پھر نظام تعلیم سے ذہن بنتا ہے تعلیم اچھی ذہن اچھا تعلیم گندی ذہن گندا اس کے ساتھ کسی کا اختلاف ہے یہ ممکن ہے کہ تعلیم اچھی اور ذہن گندا بنا دے تعلیم گندی اور ذہن اچھا بنا دے ذہن سے بندہ بنتا ہے ذہن اچھا ہو تو بندہ اچھا بن جاتا ہے ذہن گندا ہو تو ایسے کبھی دیکھا ہے ذہن اچھا ہو بندہ گندا ہو بندوں سے ماحول بنتا ہے بندے اچھے ہوں ماحول اچھا ہوتا ہے بندے برے ہوں ماحول پھر ماحول سے نظام بنتا ہے کیونکہ ماحول سے بندے نکلتے ہیں تو آسمان سے تھوڑے گرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ ترتیب بالکل اس کے ساتھ کوئی دانشور اختلاف پہلی تعلیم تعلیم ذہن بندہ ماحول نظام تعلیم سے ذہن بنتا ہے تعلیم اچھی ذہن اچھا تعلیم گندی ذہن گندا ذہن سے بندہ بنتا ہے ذہن اچھا بندہ اچھا ذہن گندا بندہ بندہ بندوں سے نظام ماحول بنتا ہے بندے اچھے ماحول اچھا ماحول سے نظام بنتا ہے میرے سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی بندے تھے وہی بندے جنہوں نے واشیانہ نظام واشیانہ معاشرہ واشیانہ ماحول بنایا ہوا تھا رسول اکرم آئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہی لوگوں کی تعلیم بدلی تعلیم سے وہی وہی عمر وہی عمر تعلیم سے ذہن بدلا ذہن سے یہ بندہ بدلا بندوں سے یہ ماحول بدلا ماحول سے نظام بدلا تو وہی فاروق اعظم خلیفہ وقت ہے ایسے آئے کہ نہیں اس سے بڑا تبصرہ اور کیا کروں یار اب یہ چیلنج کر کے دنیا میں کسی دانشور کو بٹھا کر سمجھوں اس کو سناؤ آشاش نہ کرے تو پھر کہنا اب تبصرہ کرتے ہوئے حرض کرتا ہوں کہ پھر سرکاری غیر سرکاری لوگوں میں بیٹھ کر نظام کے متعلق اوپر سے چلتے ہیں نیچے سے چلنے کی بجائے اوپر سے نیچے آتے ہیں نظام کے متعلق بات کرو ہاں جی نظام کا سناؤ کیسا ہے سرکاری غیر سرکاری بندے اگر اس نظام کی تعریف کریں تو مجھے نیچے بٹھا لینا سرکاری ارے بھائی بڑے چیف جسٹس جو ہے وہ بھی پیٹ رہا ہوتا ہے کہیں وزیر اعظم پیٹ رہا ہوتا ہے کہیں وزیر اعلیٰ پیٹ رہا ہوتا ہے سارے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر بہت پتہ نہیں خبر نہیں کیا بنا ہوا ہے بس سمجھ نہیں آ رہی ماحول کا پوچھو سرکاری غیر سرکاری لوگوں میں بیٹھ کر توبہ توبہ حضرت صاحب گندا ماحول تو کتا کبھی ہے نہیں نیچے آ جاؤ بندوں کا سنا وہ حضرت جی بندے دے بندے دے پتر ہی نہیں رہے کوئی مولوی نو جڑیا ہونا مولویاں کا حال آیا جی گیا کو پیرا نے جڑیا ہونا وہ سرکار کی پوچھنا ہے سڈے پنڈ پیر والا آیا تین کی پتا کی کر گیا کوئی حکومت نو جڑیا ہے کوئی عوام نو جڑیا ہے کوئی کسی تاجر نو جڑیا ہے کوئی کسی نو مشا جی ٹویا کا مواصلہ تو ہر پاسوں ڈنگ بجتا ہے جتنے بھی بہتا وا میرے کی پوچھنا کی ہویا میں صرف ایک وقت تعریف سننا جس وقت کسی بندے کا کوئی کام اڑیا ہوے نا تو کسی ہاتھوں ہو جاوے ہو جاوے پہ انتہائی تنگی تو مشکل نال ہو جاوے تو پھر آدھا آنگا گرا صاحب پہ وہ سو نا پھر ہی کھڑا ہے یہ ایک دا کام کر کھڑیا تو سرکار بندہ بہت چنگا اچھا تو سو کا انہیں کام کیا ایک یہ کلے نو لوگ چھا پھیرا سرکار ایڈا کتا بندہ میں نہیں ویکیا کہ گل کر ہر کسی نے اپنا کڑ کاچ چار جا چنگا ہے وہ سارے جا کے چنگا جاگی نہیں افسوس ہے یار یہ انسانیت کہ تھلے آ جاؤ جی ذہن دا سناؤ بندے حضرت صاحب کھوپڑیاں ہی الٹ گئی نے تھلے آ جاؤ پا جی تعلیم دا سناؤ نور ہے علم حاصل کرو چاہے چین جانا بڑے شعور ہے یہ ہوئی سرکار ہو اور کی دسو کمال ہے تو آڈے نال دا پاگل کدوں ہونا تعلیم دے خلاف بولن ڈے میں کہ گڑا پو بھی کوئی ایسی مت بجی ہے بھی یہ دس چارے نگ اتنے جو بگڑے پائے نے تو کیون بگڑ گئے نے بابا جی یہ دسو جس جس ڈاکٹر کے ہاتھوں مریض مرنا ہے مجرم وہ نہیں ہونا ہے کہ دوجے ہونا ہے یہ وہی گل ہے مینو ایک سنگھی نے سنائی گل اک اک کہنا انہیں ایک گل سنائی تو بڑی لطیفے کی گل ہے کہ بندہ بمار ہو گیا تو تر پیا علاج کرا پتا لگا بھی فلانے شہر کے فلانے بازار نیڑے حکیم ہی وستے وسد گیا ایک سر بڑھن لگا نا تو نہ ہر دکان دگے کنیاں ٹنگیا نے کنیا جان دے کنی ہانڈی جنوں کہ ہانڈیا ہی ٹنگیا بڑا بکا ہوا بھائی عجیب پنڈ ویکیا محلہ ویکیا بازار ویکیا کیما کا کسی دے ہزار چلی کری ہے کسی دے پانچ سو کسی دے سو کسی طرح ویکتا ویکتا نا سب کو کٹ جل سن تین ہانڈیا والا بٹھا جا کے پک جی ہاتھ تو میں بعد چھاوا گا پہلو ہانڈیا کا مسئلہ سمجھاؤ بھی یہ کاگلے کرا جی اتنے رواج ہے کان جنے بندے حکیم کو مرد نے اینیا وہ ہانڈیاں ٹنگ دینا چوتھا مریض تک میں تین رات نہیں مجھا پھر میری آنٹی بھی ٹنگ دے گا بدھو کو ہڈیاں ساریا ڈنگیاں ویکن ڈے نے حکیم صاحب نے موڑا ہاتھ وکھائی آؤں گا پروفیسر صاحب میرے بچے نو ذرا شعور سکھا دیا تین بن کی افسوس ہے خدا کی وہی گل مینو ایک چیز تھی وقت اسی دے تھلے رہ گئے دنیا چند تے پڑ گئی میں چوڑی چک لی میں آخیا یا اللہ سارے سکولیاں چند تے لے گئے کہندا کیوں میں آخیا سانو ایتھے بندے دے پتراں نو رہن دین انہاں دی مہربانی یا اللہ انہاں نو چند تو بھی اتاں لے جانا تے لے جا اسی انہاں کنجرا تو بڑے آوازاں میں آخیا پتر جڑا بندہ کھوتا بن جائے نا ڈنگر بن جائے بندہ رہے ہی نا وہ حق بنتا ہے کورا ہو چن بنا لیندے نے رہن دا ول تے ہو جس لانسی نو اپنے رہن دا ول کوئی نہیں انہیں آپ ہی ہونا آخنا میں ادھر ٹر گیا تو اتنے ٹر گیا تو وہ پرا ٹر جا مینو ہاں جی مہربانی سانو کیوں جو جانا اتنے پے ہاں چار دن بعد پھر ہیٹان تر کدی کبھی تو بھی قبر ویکھی جی پاگل دنیا سمجھ نہیں آ رہی اور پھر وہی لا دین کیونکہ وہ لانتی کا ذہن ایک ہوئی وہ لا دین میڈیا میڈیا ذرائع ابلاغ یہ ٹی وی ہے یہ اخبار ہے یہ ریڈیو ہے وہی کام کام وہی اکو چل رہا ہے ذہن وہی بنا لا دین کیویں جی اذان جاری نماز جاری ٹی وی دے آ رہی سونے تو سونے تلاوت ہو رہی ہے نعت ہو رہی ہے یہ سارا کچھ نال دوسرا کھاتا بھی پورا چلتا ہے پہ وہ کیوں چلتا ہے پیا یہ کیوں چلتا ہے پیا کہ وہ اس واسطے چلتا ہے وہ ہمارے تہذیب ہے ہماری ترقی ہے ہماری خواہشات ہیں وہ ہمارا سرور ہے مولوی صاحب وہ دنیا داری ہے معاملات ہیں ہمارے چلتے یہ کیا ہے یہ ہمارا دین ہے وہ کتے والی پرہیزگاری وہی نا کفر اور شرط کفر کو ملا دو اسلام کے ساتھ ملا دو گل میں کرنا میرے نا پیغام کسی میرے فون اچ فون میرے کسی پیغام میرے بھیج دیتا کڑی منڈے کا رشتہ ہون لگا پوچھتے ہیں مجھے تنخواہ پندرہ ہزار تنخواہ ہے صرف بھی ہزار اس کی تاریخ جی ساٹھ نرس لگی 50000 ਥੱਲੇ ਬਣਵਾ ہزار ਕੋਈ ہے ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਕਿਸੇ ਗੱਲਿਆ ਫੋਨ اور میں آخری ایک تینوں گل سنا نال پیوڈی گل نہ سنی ہو بے شور تے ڈنگر کی گل سنانا شور والوں کی کہانی کافی لمبی ہو گئی بے شوریا دے آن کے نہیں شور دی اتنا بڑی طویل کہانی بے شور بے شوروں پر آ کر ختم کرتا بے شور کی میرے گھر کے پاس نا ایک خیمے تمبو میں گھارا بیٹھا بلوچستان سے سیلاب زدگان سے سارا گھر کا گاری ان پڑھ تھا ادھر بھی وہ خیموں میں رہتے تھے بےچارے کیونکہ ادھر پانی نہیں ہے بلوچستان کے علاقے میں غربت کافی ہے باپ ان کا ڈرائیور تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا اندھا بھی ہو گیا بےچارا بڑھا آدمی تھا لڑکا تھا شادی شدہ وہ ادھر آ کر کام کرتا تھا خیر وہ جب گھر ادھر میرے ساتھ حویلی ہے اس میں آ بیٹھے ان کی مائی صاحبہ بڑی مائی ان کی ہمارے گھر آئی پہلے دن ہی دودھ اور روٹی لینے کے لیے ہمارے گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک تم روزانہ دو ٹائم کی روٹی اور بچوں کے لیے دودھ لے جائے وہ لے جاتے تھے ہوا یہ کہ ہمارے گھر والوں نے اپنا مستعمل جوڑا کپڑوں کا اس مائی کو دیا کہ اپنی نو کو دے دینا بیٹے کی گھر والی کو دے دینا اس نے وہ جوڑا جا دے دیا بالکل اب ویسے غریب تھے دوسرے سیلاب زدگان تھے مسافر تھے کپڑے پھٹے پرانے اور اس کے بیٹے نے کہا مائی کے بیٹے نے کہا اپنی گھر والی کو یہ کپڑے تم نے نہیں پہننے واپس کر دو اس نے کہا کیوں اس نے کہا ہم نے ان کے گھر کا نمک کھایا ہے میں ہم بغیرت نہیں ہے جب تو یہ کپڑے پہنے گی تو میرے ہاتھ نہیں لگیں گے اس کو تو میں بغیرت نہیں ہوں میں یہ دوبارہ نہیں کر سکتا واپس وہ واپس دے دے جوڑا ایمان سے بتا یہ ان پڑھ بے شعور اتنا غربت زدہ اتنا بیچارہ ذلیل اتنا تنگ دست اتنا پریشان حال اس کے باوجود چند دن روٹی کھانے کے بعد وہ اتنا عزت کی قدر کر رہا ہے کہ کپڑے کو بھی ہاتھ لگانا گوارا اس سے عزت کا نقصان ممکن ہے اب ایسی ہی توقع تعلیم یافتہ لوگوں سے رکھ کر دیکھا چاہے پیر ہو چاہے بالی ہو چاہے کوئی جتنا بڑا گریجویٹ ہے نا کر سکتا ہے کوئی اپنی عزت کے تحفظ کی توقع سے سچی بتانا معلوم ہوا اتنے گل کرنا دس بندے بیٹھے سن ایک بندہ آیا تو انہیں آخیا پا جی لال دی برفی لیا سارے جڑ گئے ہے چٹی اتنے نا مراد نے کوئی چاندی کے ورک لائے کوئی دو چار لڑیاں واقعی برفی بھی رکھ چڑیاں کہ چلو پہلی بار سکنا نہ پوے وہ ڈلیاں رکھ کے پلیٹاں رکھ دیتی ہوں کھانے شروع ہو گئے تو برفی کھدی تو چت تھوڑی جی آئی تو جا گند کھدا تو زیادہ بور والے کتنے برفی کتنے کٹی وہ نک بون چڑانی شروع ہو گیا بدبو بھی آ گئے سارے کھان دین کتوں لیا کچھ زیادہ بندہ آیا علامہ اقبال ورگا انہیں ایک برکی لائی انہوں بڑی بونا دور دور پیٹے منہ آ نمی برفی اور جڑے دس بیٹھے تھے نا پہلو کھان واسطے جڑے سارا جگ پا گیا تو کلا سیا آ گیا اتری دا مارا گا لپڑ چپ کر کے کھائی جا ہوں ادھر بہت تنگ کرے تو ذائقہ مارو مرد کتوں آئیے پتہ نہیں اس قوم کا حشر ہے سکول بھی تتی اسلامی ہائی سکول روسیہ پبلک سکول غزالی کالج بچوں نکلتے ہیں سارے دجال لکھے کڑے امام غزالی ہے فلان فلان بس سچی دسو کوئی ایک بندہ ہی بچوں غزالی لکھ کبھی سچی دسیا جی بھائی مائی دلال باں کھڑی کر کے آتی امام گزالی دے جتھے رہا امام گزالی دے دردہ کتا ایتھو نکلے اب کھا کتا گزالی ہائے ہائے آئے پر انہوں پتہ سی کہ جے چٹی نو برفی نہیں آتا تو کھان کے کیوں ہوں صرف گل ای کوئی باہروں آن کے حضرت صاحب ورگے انہیں جدو آخیا ہوا شرم کرو کہ کھان ڈا جے انیا تیرے ورگے بھوکھے ہی مرتے ہوں بھوکے دیا گزارا رکھنا ہے وہ تو رجے گا بو آئی تھی بو آئی پتر تو بھی تو آتی ہے ٹبر تو پی آ سارا گھر تو آتی ہے ساری گلی تو آتی ہے سارے محلے تو سارے ملک تو آتی ہے ساری دنیا تو آتی گل یہ بھی رل کے کھان جو ڈے نے وہ ساری پی آتی ہے سرپور کے جی میں ڈگ لنگائی جاندے نے جے کوئی تیرے سیاح حضرت صاحب ورگا آن کے کہیں کہ ہزار تھا پرا مار سارا جگ پاگل ہے کلا تیاح آ گیا صرف اینی گل یہ ہماری فکر کا خلاصہ ہے دلائل کے ساتھ دلائل کے ساتھ میڈیا بھی اسی طرح کفر اسلام کٹھے رکھا ہے بات یہ ہاں، چھوٹیا بات بس ہونا یہ چھوٹیا بات جو کچھ اتنے ہے نا وہ سان پتا ہے وہ جگ نہیں جان سکتا ہاں بچ رہا ہے بچ رہا جانتا نا باہر نہیں جان سکتا دعا کرو سونا اللہ تعالی جے یہ حق سمجھایا ہے یہ پابند رہن کی توفیق بخش تاکہ اساں بھول بھلےکھے نال جے پہلو رہ گئے ہاں تو ہوں جان بجھ کے نہ مارے جائیے تو کہو دین بیان کر دے صرف کلمہ شریف ہی بیان کر دے ظالم پھر دیکھ تمہارے چینل چلتے سمجھ نہیں آ رہی دین اور دین حق نہ لڑائی منگتا پہلے کچھ نہیں منگتا لڑائی منگے کیوں آپ ایک گال جاتی بابا جی صاحب کرام میں حیران ہونا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک ہو سبحان اللہ ہر صفت اعلی والے کیوں گلے پر لوگ آ کر وہ مدین مکہ چھڑ کے مدینے آ گئے نے اتنے لڑن آ گئے نے وہ خیر قصور دے بچے تو کوئی نسن دے چوک کے کلاشنا تے بارڈر فلانے نو تے بارڈر فلانے نو تے انج کر دیو تے او کر دیو تے کھتریاں نو انج اڑا دیو تے فلاں تے کہو لانتی دے پوترا باہر کی لین جانے ہیں تچ آ کہ اتے گھر بیٹھے بھی تیرے نال اگلے آن کے جہاد کرن گے کہ نہیں جی تیروں جان دی لوڑ نہیں تیرا دین جی دین ہے جڑا میں دسیا مائی دلالے نو نہیں ٹھکرا سکتا کوئی دنیا دا بندہ کوئی کسی دے اگے جاگل ہاں وہ ویکا ڈکار دے دے کے ٹٹی کھا دی جائے ہو لیکن اصا یہ اس ٹٹی نو کھولیا مجبور ہو جائے گا یہ آخر دے کے واقعی ٹٹی لیکن جا کے سب اچھا یہ میں یہ چل پاؤ دوسرے کی لڑن گے تیرا پتر پیو لڑ پائے گا پیو پتر لڑ پائے گا ماں دھی لڑ پائے گی دھی ہے ماں لڑ پائے گی برادری وکری میں تو کدی سوچنا میں نہ یار ہوں میں کدی دو چار کام کر ہی لوا کوئی کی جی اور میں بریلویاں تو آوازار ہو کے کام یہاں کافی چڈی کرا میں ایک دو میں ہور بھی چڑ لینا کی میں آخر نماز جنازہ تو بعد دعا نہ میں جنازے پڑھا کے میں جان کے دعا نہیں کرنی وہ چھیڑ جو خانے جو کرنی میں دعا نہیں منگنی تو میرے سارا ٹبر ہی پی جائے گا کہ نہیں انہیں آخنا ویکیا ہی یہ لکیا ہے لکیا ہے یہ ادھر دئی کہ نہیں جی یہ بات بھی ہے پکا تا تو ویکے دعا کھا گیا میں انہوں نے آخا جناب میں دعا نماز جنازہ تے کول میں پوچھاں گا کہ مینو قرآن چوں شری لفظ کٹ دے اللہ فرماوے جنازے دی نماز تو بعد دعا منگنی ہے یہ تو ہے نا دعا منگو میرے تو تو یہ سدلال کرنے کہ کے فرما دا دعا منگو میرے تو میں قبول کرنا تو وہ سگوں تھان نہیں دسی کہ جس منگی ہو لیے منگو گی اسی کے تحت ہی اُنہوں جائز کرار دینا سارے جا جائز لکھا وہ اسی کے تحت لکھا لیکن میں میں کہ جی سوال کرا گا کہ مینو کٹ کے بکھاؤ لکھا ہوے نماز جنازہ کے بعد دعا کرو حدیث جو تھی کٹ دو قرآن جو کٹ میں مان لینا میں تھی قرآن لیاؤ تو میں تنوں کٹ دیا گا قرآن سود نہ کھا بغیرتی نہ کر بے حیائی بے حیائی برائی سے اللہ روکتا ہے نماز پڑھو الصلاح کا نماز قائم کرو میں موٹے موٹے حکم جناب نو کٹ دیا گا تو میرے جنازے دی نماز جنازے تو بعد دعا دا حکم دیں ہوں کنا تے واگا نے کوئی مائی دلال نہیں کر کے دے سکے گا جی میں پہلو دلیل دیتی ہے جائز ہون دے وہ وہی دے سکتا ہے اس تو اگاں نہیں بات سکتا تو میں انہوں آکھاں اور سارے ٹبر میں آکھاں کہ مردودو میں ایک جائز کم ہے سارے پے جی۔ جی، یہ سنی نہیںر کاٹ بابیاب سارے حکم چی برادری پہ نہ تی سوچے میں فرج گیا کھڑا میں ادھر نکل کے بھابیا پہنچ گیا وا ایک کام جائز نہ کرنے کی وجہ فرد ربی پاک کے خدا کے سارے چڑھ کے حال ہے مسلمان ہی کھڑا کسلے میرا جی کردا بابا جی کہ جان کے میں کام کر لوا تو کر میں چڑنا میں بڑا آر آ جانا میں کر چر ویکھی جو بریلویاں لاندا کی گڑا پوے تین میں آخ گا کہ دس مینو دین چھوڑ کے مڑ بھی اسلام ہے میں جنازے تو بعد دعا چھٹ کے تو میں سنیا تو باہر آیا کیوں جی ٹھیک نہیں کیوں برادری تانے نہیں مار دی تو سویرے ختم نہ دیوا گل سمجھا جی چلی اس وقت کسی کا پیو ماں مریا کوئی رشتے دار مریا ہی ہوتا نا نہ دیوا وہ ختم ہونا برادری خیر نہ بہ جب پھر آتے ہے ہے کی وجہ جائز کام کو چھوڑنے سے سارے گلے پڑ جاتے ہیں اور ساری شریعت پوری برادری چھوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے اس کو تم کہہ بھی نہیں سکتے بھلے ایر کھاتا ہے بھائی وہ تو وہ میری گفتگو پر ہی میں وجہ بیان کیتی ہے کہ کافر ملاد پر اپنا ملاد میں سارے شریک کیوں ہوتے ہیں اور ملاد سب سے زیادہ سارے اعمال سے زیادہ ملاد ہی کیوں کیا جاتا ہے کسے کسے عمل نو نہیں ویکو گے جنہ ملاد ہوں ہے ایک دوسرا جن ادھر شریک ہو گے ادھر کسی پاس شریک نہیں ہو گے یہ میں وجہ بیان کی تھی وجہ گفتگو میری وہ سنو وہ عجیب لطف اندوز ان شاء اللہ تو اندر بھی حقائق ایسے کھلے پائے ہیں خلاصہ دو لفظ میں چلو نہ کسی میں خلاصہ دو لفظ کر دینا کہ چالیس سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے نال سن کہ نہیں سن کلا ابو لہا بھی خوش نہیں سی ابو جہل بھی خوش کہ نہیں تھی چالی سال تک سارے خوش سن اس وجہ نہ کہ سرکار کلے سن قرآن نال نہیں سرکار کلے سن تے قرآن تے سارے خوش سن چالیس سال تو بعد قرآن اترنا شروع ہو گیا راضی ناراض ہو گئے ساتھی جدا ہو گئے سجن دشمن بن گئے اویں اب سر کیوں سارے نال نے یہ مطلب ہے سید لمبیا پاک پہ بھی دو وقت آئے نے ایک وقت سارے نال سن ایک وقت ٹھیک ہے وہ کہڑا وقت سی جس دین نال نہیں سی سارے نال سن دین نال آ گیا تو سارے یہ جی نا ہوں میں سوچا میں کہ یار جگ نو دیکھیے تو سی خیر ملا تو سارے کیوں آدھے کسے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں میں کہ جی اتنے تو الٹی ہی سارے ابلیس سب تو اگے جھنڈا چکیا ہوں سارے ابلیس ہاں سارے تو اگے جھنڈا ہاتھ چاہتا اگر انہوں تو انسے گا تو علاقے کا سب تو وا شان ہوگا جڑا اگے جھنڈا چک کے لگاتے کہ نہیں جی دو دن کی تو اتوں چھٹی ہو جائے کہ نہیں ہوں کیوں کہ فرنگی یہودی یہودی دی ساری شرارت انہوں پتہ ہے کہ اینا دے محمد نال سارے ہی خوش سن جدو دے کول دین نہیں سی آج جیسا دین اینا تو کھولیا نہیں ران دیتا اینا دے کول تک نماز روزہ رہ گیا نہ کول ہول کلا رہ گیا باقی باقی سب معاملات ہم نے اپنے کفر کے نظام پوری دنیا پر مسلط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جب دین ان کے پاس نہیں رہا تو ہمارے بڑے جو کافر تھے جب ان کے رسول کے پاس دین نہیں آیا تھا وہ سارے خوش تھے سارے ساتھ تھے آج ہم نے دین ان سے چھین لیا ہے لے لیا ہے اور یہ بے دینی پر خوش ہوتے ہیں دین پر ناراض ہوتے ہیں جب ان کو یہاں تک پہنچا دیا تو آپ اپنے بڑوں کی طرح وہ رسول کے ساتھ خوش تھے تم اس جہول کے ساتھ خوش ہو جاؤ بات سارے رل کے خوشیاں منا رہے ہیں وہاں پتا ہے جہاں کنڈا چبھتا سی سارے وڈیروں وہ یہاں کون سمجھ لگی میں گل کرنا بھابیاں کھ کے بکھاؤ کتنے لکھا ملاد میں کہا جی میں سارے واسطے ایک ملاد ایسا کھ دا جی کوئی مائی دس ملاد ن ٹھکرا جائے میری زبان وڈ دیا صحیح حدیث مسلم شریف چ چو کھانے کی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے سن پوچھا گیا حضور کیوں رکھ دو فرمایا یومن بولت تو پھر یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا بولو یہ وہ دن ہے جس میں میں بھابی آدھے نے جی گل قرآن حدیث آئے گی گے یہ حدیث صحیح مسلم نہ ہوئے تو میں مجر انہوں آخ پگڑا پوی بارہ والا ملاد نہ کر روٹی ٹکر والا نہ کر جنڈی والا نہ کر روزے والا تے کر لے ہر پیر نو رکھ لے تے نبی پاک تو پکا ثابت ہے کرن لگا بھابی بھابی کرن لگا ملا اچھا تے بریلوی جڑے نے آسرا لے لے کے ثابت کرو